سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کے لحاظ سے سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ نماز سے کیسے چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ رکوع و سجود پورا نہیں کرتا یا فرمایا کہ وہ رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا حدیث نمبر سترہ سو چار مسند احمد